حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں آخری آئے جو نازل ہوئی کلالہ کے بارے میں ہے فی القلالہ سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھاسی